بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے نائنتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے انٹرول ٹائمر آج ہم انٹرول ٹائمر کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے پریویس لیکچر کی بات کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرپٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ انٹرپٹس ہارڈ ویئر انٹرپٹس کی خاص طور پہ بات کی تھی کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو کس طرح سے آربیٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو ایک ڈیوائس پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کی مدد سے آربیٹریٹ کیا جاتا ہے پھر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو کس طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے اور پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر آگے مائکرو پروسیسر کو کس طرح سے انٹرپٹ کرتا ہے اور انٹرپٹ کرنے کے بعد جو انٹرپٹ نمبر ہے اس کو کس طریقے سے جنریٹ کرتا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پک کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں پک کے internal registers interrupt mask register in service register interrupt request register ان رجسٹرس کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اندر اگر ان کی ویلیو کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہمیں دیکھی تھی کہ اگر آپ کوئی ہارڈ ویئر انٹراپٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے اینڈ میں ریٹرن کرنے سے پہلے اینڈ آف انٹراپٹ نوٹیفیکیشن ضروری ہے پروگرامیبل انٹراپٹ کنٹرولر کو end of interrupt notification send کرنا ضروری ہے یہ کیسے وہ سینڈ کرتا ہے اگر اس نے ماسٹر پیک کو سینڈ کرنا ہے تو اس کو اینڈ آف انٹراپٹ کوڈ صرف ماسٹر پیک کو سینڈ کرنی پڑے گی ٹوینٹی ہیکس پورٹ کے ایڈریس کے اوپر اور اگر وہ کوئی سلیو پک کی آئی آر کیو لیول کو یوز کر رہا ہے تو اس کو اینڈ آف انٹرپ نوٹیفیکیشن نہ صرف سلیو کو بلکہ ماسٹر کو بھی سینڈ کرنی پڑے گی ماسٹر کو وہ سینڈ کرے گا at twenty hex port address اور سلیو پک کو وہ سینڈ کرے گا at A zero port address اور ہم نے دیکھا تھا end of interrupt code for non specific end of interrupt twenty hex بنتی ہے تو ٹوینٹی ہیگس کوڈ اس کو as an end of interrupt code send کرنی پڑے گی اور اگر ماسٹر پیک کو سینڈ کر رہا ہے تو انسیڈنٹلی ٹوئنٹی ایکسپورٹ ایڈریس کے اوپر ہی وہ سینڈ کرے گا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک ٹی ایس آر پروگرام ہے اس ٹی ایس آر پروگرام کو اگر آپ ملٹیپل ٹائمز رن کریں گے تو وہ ریڈنڈنٹلی میمری کے اندر میمری آکوپائی کرتا جائے گا اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کو سرٹن چیکس رکھنے پڑیں گے ایک چیک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر ہم کوئی پورشن جو ہے ایز اے فلیگ کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں اور اس پورشن کے اوپر اپنا فلیگ پلیس کر دیتے ہیں جب فرسٹ ٹائم پروگرام ریزیڈنٹ ہوتا ہے اور سبسیکوئنٹلی جب بھی وہ ریزیڈنٹ ہوگا تو وہ اس فلیگ کو چیک کرے گا اگر فلیگ آلریڈی سیٹ ہوا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریزیڈنٹ نہیں کرے گا سمپلی ایگزٹ کر جائے گا اور اگر فلیگ سیٹ نہیں ہوا ہوا تو وہ اپنے آپ کو ریزیڈنٹ کر دے گا لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ certain small number of vectors جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہے جس طرح سکسٹی فائیو ہیکس کا ایک ویکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ یوز نہیں ہو رہا اس طرح سے صرف ایک پروگرام ہی میں بھی یہ ٹیکنیک اپلائی کر سکتا ہے اگر نمبر آف ریزیڈنٹ پروگرامز آپ نے بنانے ہیں number of T S R programs load کرنے ہیں تو مے بی یہ ٹیکنیک فیل کر جائے تو دوسری ٹیکنیک ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم ایک اپنی ایک سروس پرووائڈ کر دیں کہ آپ نے کسی بھی انٹرپٹ کو انٹرسیپٹ کرنا ہے انٹرپٹ تھرٹین کو انٹرسیپٹ کرنا ہے انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسیپٹ کرنا ہے کسی بھی انٹرپٹ کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنا ہے تو اس کی ایک اور آپ ایکسٹرا سروس بنا دیں F F F F X عام طور پہ کسی انٹرپٹ سروس روٹین کی سروس نہیں ہوتی تو جب کوئی ایسی سروس کال کی جائے جو ایگزٹ نہیں کرتی تو وہ interrupt service routine as it is return کر جاتی ہے وہ کوئی input output operation perform نہیں کرتی ہم نے اس کے اندر یہ کیا کہ ایک اس کو سروس مزید دے دی ہم اپنے نئے پروسیجر کے اندر اس سروس نمبر کو چیک کرتے ہیں کہ F F X A H کے اندر ایف ایف ایکس تو نہیں پڑا ہوا in case F F X پڑا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا سمپلی ایک رجسٹر کے اندر اپنا ایک سگنیچر چھوڑ جاتا ہے جو کالنگ پروگرام ہے وہ سگنیچر کو چیک کرے گا اگر وہ سگنیچر اس کو ملتا ہے تو یہ سگنیفائی کرتا ہے پروگرام آلریڈی ریزیڈنٹ ہے اس کیس کے اندر وہ پروگرام میں سے ایگزٹ کر جائے گا اس کو ریزیڈنٹ نہیں کرے گا اور اگر وہ سگنیچر نہیں ملتا تو وہ پروگرام کو ریزیڈنٹ کر دے گا یہ بات ہی پریویس لیکچر کی آج کے لیکچر کے اندر ہم اب انٹرپٹس کا سیکشن تقریباً ہمارا ختم ہو گیا لیکن جو انٹرپٹس کے اندر ہم نے پروگرامنگ ٹیکنیکس دیکھی ہیں ان کو مے بی آگے چل کے ہم ویریس ڈیوائسیز کے لیے اپلائی کریں اب ہمارا سیکشن شروع ہوتا ہے ہارڈ ویئر پروگرامنگ کا اس میں ہم سب سے پہلے ایک بہت ایک سمپل ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے جس کا نام انٹرول ٹائمر ہے انٹرول ٹائمر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو کچھ مائکرو پروسیسر کے بارے میں انفارمیشن ہونا بھی ضروری ہے مائکرو پروسیسر کے اندر نمبر آف ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں آپ نے آرکیٹیکچر کے اندر پڑھا ہوگا یا ڈیجیٹل لاجک کے اندر پڑھا ہوگا کہ کچھ ڈیوائسز ہوتے ہیں اور کچھ ڈیوائسز اے سنکرونس ہوتے ہیں جو سنکرونس ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ ایک ٹائمنگ سگنل کو یوز کرتے ہیں ٹائمنگ سگنل آپ کو پتا ہے ایک کلاک سگنل ہے جو زیرو اور ون کے بیچ میں ویریٹ کر رہا ہے کوئی بھی آپ کمپیوٹر لینے چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کتنے میگا ہرڈز کا کمپیوٹر ہے آپ کہتے ہیں یہ 700 ہنڈریڈ میگا ہرڈز ہے یا 1.1 پوائنٹ ون گیگا ہرڈز ہے 1.5 پوائنٹ فائیو گیگا ہرڈز ہے یا واٹ ایور جو بھی اس وقت آج کل مارکیٹ کے اندر پروسیسز کی اسپیڈ جا رہی ہے تو آپ یہ جو ایک پیرامیٹر پتہ کرتے ہیں یہ بیسیکلی پروسیسر کی اسپیڈ ہے پروسیسر کے اندر جتنے بھی سنکرونس سرکٹس لگے ہوئے ہیں ان کو ایک ٹائمنگ سگنل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ٹائمنگ سگنل ایک اور ڈیوائس لگا ہوا ہے مدر بورڈ کے اندر ہی یا پروسیسر کے اندر ہی جس کو کہ کلاک جنریٹر کہا جاتا ہے یہ ٹائمنگ سگنل جنریٹ کرنا اس کلاک جنریٹر کا کام ہے اس کے اندر جتنے بھی سنکرونس سرکٹس ہیں ان کو آپس میں سنکرونائز کرنے کے لیے یہ ٹائمنگ سگنل یوز ہوگا جتنی ہائی فریکوینسی کا ٹائمنگ سگنل ہے اتنا فاسٹر آپ کا پروسیسر ہوگا تو یہ جو ٹائمنگ سگنل ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کوئی بھی سنکرونس سرکٹ اس ٹائمنگ سگنل کے بغیر نہیں کام کر سکتا جس طرح سے مائکرو پروسیسر کو ایک ٹائمنگ سگنل کی ضرورت ہے اس طرح سے جتنے بھی پیرافرل ڈیوائسز ہیں ان کو بھی ٹائمنگ سگنل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیرافرل ڈیوائسز ہیں یہ اس سپیڈ کے اوپر ورک نہیں کر سکتے جس سپیڈ کے اوپر مائکرو پروسیسر ورک کرتا ہے اس لیے ہمارے پاس ایک کم فریکوینسی کا سگنل ہونا چاہیے آج کل آپ نے دیکھا ہے جو مائکرو پروسیسرز ہیں یہ گیگا ہرٹس کے اندر ان کی سپیڈ چلے گئی ہے ٹو پوائنٹ ون ہرٹس یا ایسے بھی ہائر میں بھی مائکرو پروسیسر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی اسپیڈ آف کورس انکریز ہوتی جا رہی ہے تو جس کسی بھی اسپیڈ جتنی زیادہ اس کی فریکوینسی ہوگی اتنی زیادہ اس کی اسپیڈ ہوگی پیرافرل کلاک جو ہے اس کی اسپیڈ جو ہے اس سے کہیں کام ہوگی کیونکہ جو پیرافرل ڈیوائسز ہیں وہ اسپیڈ کے اوپر آپریٹ نہیں کر سکتے آپ کسی پیرافرل ڈیوائس کا سوچیں جیسے فار ایگزامپل پرنٹر ہے پرنٹر ایک بہت سلو ڈیوائس ہے یہ کہاں گیگا ہرٹس کی اسپیڈ کے اوپر ورک کر سکتا ہے یہ میگا ہرٹس کے اوپر بھی نہیں ورک کر سکتا یا پھر اس کے ساتھ جو دوسرے ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں کی بورڈ ہے یا کام پورٹ ہے یا ایل پی ٹی پورٹس ہیں یہ تمام جو ہیں یہ اتنی ہائی اسپیڈ کے اوپر ورک نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی سنکرونس سرکٹس ہیں ان کو بھی کوئی ٹائمنگ سگنل ریکوائرڈ ہے تو کلاک جنریٹر ان کے لیے بھی ایک اور ٹائمنگ سگنل جنریٹ کرتا ہے جو کہ آف لوور فریکوینسی ہے لیکن یہ بھی ایک فکسڈ فریکوینسی ہے اب اس فکس فریکوینسی کو مزید سب ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور کلاک جنریٹر نہیں لگا ہوتا بلکہ ایک اور ڈیوائس لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے اس فریکوینسی کو مزید آپ سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو پیرافرل ڈیوائسز کے لیے کلاک سگنل جنریٹ ہوتا ہے وہ پیرافرل کلاک کہلاتی ہے تو پیرافرل کلاک کو آپ مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پیرافرل کلاک کی جو فریکوینسی ہے اس کو آپ مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک ڈیوائس یوز کرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں انٹرول ٹائمر تو انٹرول ٹائمر کا آپ کے مائکرو پروسیسر کے اندر آپ کے پی سی کے اندر یہ فنکشن ہے کہ وہ پیرافل کلاک سگنل کو جو کہ ایک ٹائمنگ سگنل ہے اس کو مزید سب ڈیوائڈ کر سکے اور جو ڈیوائڈیڈ سگنل ہے وہ مے بی ڈفرنٹ ڈیوائسیز آگے میں بھی یوز کر رہے ہوں آگے ہم دیکھیں گے یہ ڈیوائسیز کون سے ایسے ڈیوائسیز ہیں جو ان سگنلس کو یوز کر رہے ہیں اور اس سگنل کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اس چیز کو مور ایکوریٹلی ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم کلاک جنریٹر کہہ رہے ہیں کلاک جنریٹر کا کام ہے کہ ٹائمنگ سگنل جنریٹ کرنا ایک اسکوئر ویو پیٹرن کے اوپر ایک ویو جنریٹ کرنا جس طرح آپ جو کمپیوٹر لیتے ہیں سے اس کی speed seven hundred megahertz ہے آف کورس اس سے لاٹ فاسٹر کمپیوٹر آج کل اویلیبل ہیں جسٹ فار ایگزامپل سے ایک میں کہہ رہا ہوں اگر سے سیون ہنڈریڈ میگا ہرڈس آپ کے کمپیوٹر کی اسپیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کلاک جنریٹر جو فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہے وہ 700 ہنڈریڈ میگا کی فریکوینسی ہے یعنی کہ اس طرح کے 700 ہنڈریڈ ملین سائیکل جنریٹ کر رہا ہے پر سیکنڈ بہت ہائی اسپیڈ ہے لیکن آف کورس اس سے بھی ہائی اسپیڈ پروسیسر آج کل اویلیبل ہیں یہ ٹائمنگ سگنل مائکرو پروسیسر کو جا رہا ہے مائکرو پروسیسر اس کو ٹائمنگ سگنل کے طور پہ یوز کر رہا ہے مائکرو پروسیسر کے انٹرنلی جو بھی highly fast uh, synchronous circuits لگے ہوئے ہیں وہ اس کو ایز اے ٹائمنگ سگنل کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی سنکرونس سرکٹ اس ٹائمنگ سگنل کے بغیر ورک نہیں کر سکتا کلاک جنریٹر ایک اور سگنل جنریٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر جس کا نام ہے P clock P clock stand کرتا ہے فار پیرافرل کلاک یہ ایک فکس فریکوینسی ہے تمام پی سیز کے اندر پی کلاک کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے یہ فریکوینسی بنتی ہے one point one nine three megahertz کے قریب تو 1.193 point one nine three megahertz کا سگنل جنریٹ کر رہا ہے کلاک جنریٹر یہ سگنل یوز کیا جا رہا ہے بائی پیرافرل ڈیوائسز اسی طرح کا ایک پیرافرل ڈیوائس ہے انٹرول ٹائمر آپ کے پی سی کے اندر نمبر آف پیرافرل ڈیوائسز ہیں جیسے فار ایگزامپل یو آرٹ ہے یو آرٹ بھی اس سگنل کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور بھی کوئی جتنے بھی سنکرونس سرکٹس ہیں جو بھی ڈیوائسز ایسے ہیں جو کہ جن کے اندر سنکرونس سرکٹس یوز ہو رہے ہیں تو وہ اس پیرافرل کلاک کے سگنل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں پیرافل ڈیوائسز کلاک سگنل نہیں یوز کرتے peripheral clock low speed low frequency signal use کر رہے ہیں تو یہی سگنل انٹرول ٹائمر بھی یوز کر رہا ہے انٹرول ٹائمر اس سگنل کو مزید سب ڈیوائڈ کر سکتا اور ڈیوائڈ کر کے جو فریکوینسی آتی ہے اس فریکوینسی کو ایک چینل کے اوپر آؤٹ پٹ کر سکتا انفیکٹ انٹرول ٹائمر کا ایک چینل نہیں ہے اس کے اندر تین چینلز ہیں جو کہ سائملٹینیسلی ورک کرتے ہیں یعنی کہ انٹرول ٹائمر تین ڈفرینٹ فریکوینسیز کے سگنل سائملٹینیسلی جنریٹ کر سکتا ہے ان چینلز کا نام ہے channel zero channel one and channel two channel zero channel one اور چینل ٹو کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں یہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے آج کا جو لیکچر ہے وہ کنسرنڈ ہے ود انٹرول ٹائمر کے انٹرول ٹائمر انٹرنلی کس طرح سے ورک کر رہا ہے اور سیکنڈلی انٹرول ٹائمر اس کو آپ کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں ایک لوور فریکوینسی سگنل جنریٹ کرنے کے لیے اور پھر اس لوور فریکوینسی سگنل کو آپ اپنے پروگرامس کے اندر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرول ٹائمر انٹرنلی کس طرح سے کام کرتا ہے انٹرول ٹائمر کے اندر انٹرنلی کاؤنٹر رجسٹرز لگے ہوتے ہیں آپ نے جس طرح آرکیٹیکچر یا ڈیجیٹل لاجک کے اندر پڑھا ہوگا کہ کاؤنٹر رجسٹرز کا کیا کام ہے کاؤنٹر رجسٹر ایک سیکوینس فالو کرتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں جیسے اگر انیشلی کاؤنٹر رجسٹر کا ایک سگنل ہوتا ہے کاؤنٹ کا سگنل ہوتا ہے اگر انیشلی اس کاؤنٹر رجسٹر کے اندر زیرو پڑا ہوا ہے تو فرسٹ پلس ریسیو کرنے پہ کاؤنٹ کے سگنل کے اوپر فرسٹ پلس ریسیو کرنے کے اندر اس کے اوپر ویلیو آ جائے گی ون نیکسٹ کے اوپر اس کے اندر ویلیو آ جائے گی ٹو نیکسٹ کے اوپر آ جائے گی تھری اینڈ سو آن اس طرح سے جوں جوں مزید پلسز وہ ریسیو کرتا جائے گا مزید کاؤنٹ کے سگنلز ریسیو کرتا جائے گا اس کی ویلیو انکریمنٹ ہوتی جائے گی الٹیمیٹلی وہ اپنی میکسیمم ویلیو تک ریچ کر جائے گا جب میکسیمم ویلیو ریچ کر گیا اس کے بعد پھر ایک اور اگر کاؤنٹ کا سگنل آتا ہے تو اس کی ویلیو اگین زیرو ہو جائے گی آپ کاؤنٹر رجسٹر سے واقف ہوں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر رجسٹرس کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے ایک سرٹن فریکوینسی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس سلائڈ کے اندر مزید اس کو لیبوریٹ کیا جا سکتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کو eight bit counter register show کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک کاؤنٹ کا سگنل ہے اس کاؤنٹ کے سگنل کو ایک ٹائمنگ سگنل ریسیو ہو رہا ہے جو کہ ہمارا پی کلاک سگنل ہے سے وہ پی کلاک سگنل اس کو کاؤنٹ کے سگنل کے تھرو ریسیو ہو رہا ہے اب جب بھی ٹائمنگ سگنل کی ویلو ون ہوگی تو یہ کاؤنٹر رجسٹر نیکسٹ ویلو کو کاؤنٹ کرے گا یعنی کہ اگر کاؤنٹر رجسٹر کے اندر نیشنلی ویلو ون ہے تو فرسٹ کلاک کے اوپر یہ ٹو ہو جائے گا نیکسٹ کلاک کے اوپر تھری ہو جائے گا نیکسٹ کلاک کے اوپر فور ہو جائے گا نیکسٹ سائیکل کے اوپر فائیو ہو جائے گا اینڈ سو آن جو بٹ نمبر زیرو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ایک سگنل گیٹ کرنے کے لیے جو کہ اصل بیسک فریکوینسی سے جس کی فریکوینسی ڈیوائڈ بائی ٹو ہے بیسک فریکوینسی ہم پیرافرل کلاک کو کہہ رہے ہیں پیرافرل کلاک کی جو فریکوینسی ہے وہ بیسک فریکوینسی ہے بٹ نمبر زیرو اس بیسک فریکوینسی کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے بائی ٹو یعنی کہ بٹ نمبر زیرو کے تھرو جو آؤٹ پٹ ہمیں ریسیو ہوگی وہ ایسا سگنل ہوگا جو کہ ڈیوائڈ بائی ٹو ہوگا بٹ نمبر ون کے تھرو جو آؤٹ پٹ ریسیو ہوگی وہ سگنل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہوگا بائی فور اسی طرح سے بٹ نمبر ٹو سے جو ہمیں ویلیو ریسیو ہو سکتی ہے وہ اصل signal divide by eight bit number 3 سے divide by 16 and so on اگر یہ چیز کلیئر اس طرح سے نہیں ہوئی تو اس کو مزید لیبوریٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں سیکوینس جو ایک کاؤنٹر رجسٹر جنریٹ کرتا ہے اس سیکوینس کے اندر یہ چیز بہت کلیئر ہو جانی چاہیے آئیے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم یہی سیکوینس دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں سکسٹین کنزیکٹو ویلیوز جو کاؤنٹر کے اندر آ رہی ہیں ان کو شو کیا گیا کاؤنٹر کی ویلیو انیشلائز ہوئی ہے بائی زیرو فرسٹ پلس کے اوپر اس کی ویلو زیرو ہے نیکسٹ پلس کے اوپر اس کی ویلو ون ہو جاتی ہے اس سے نیکسٹ پلس کے اوپر اس کی ویلو ون زیرو ہو جاتی ہے اس سے نیکسٹ پلس کے اوپر اس کی ویلو ون ون پھر one zero zero and so on up till one one one one total sixteen values یہاں پہ شو ہو رہی ہیں آپ اس کے اندر بٹ نمبر زیرو کو سب سے پہلے آبزرو کریں بٹ نمبر زیرو کی اگر پہلے دیکھیں ویلو جو فرسٹ پلس ہے اس کے لیے اس کی ویلو زیرو ہے نیکسٹ پلس کے لیے اس کی ویلو ون ہو گئی ہے اگین سبسیکوینٹ جو پلس ہے اس کے لیے اس کی ویلو زیرو ہو گئی ہے اور اس کے بعد آنے والی پلس کے لیے ویلو اگین ون ہو گئی ہے اینڈ سو آن یعنی کہ ہر ایک پلس کے بعد اس کی ویلو ٹرانزٹ کر رہی ہے بٹوین زیرو اینڈ ون اسی طرح سے اگر بیٹ نمبر ون کو آبزرو کریں بیٹ نمبر ون کی ویلو دو پلسز کے بعد چینج ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ٹو پالسز کے اندر بٹ نمبر ون کی ویلیو زیرو ہے نیکسٹ ٹو پالسز کے اندر بٹ نمبر ون کی ویلیو ون ہے اگین نیکسٹ ٹو پالسز کے اندر بٹ نمبر ون کی ویلیو زیرو ہے اگین نیکسٹ ٹو پالسز کے اندر بٹ نمبر ون کی ویلیو ون ہے اینڈ سو آن سملرلی آپ بٹ نمبر تھری کو آبزرو کریں بٹ نمبر تھری کے اندر فرسٹ فور پلسز کے اندر اس کی ویلیو زیرو ہے اور نیکسٹ فور پالسز کے اندر اس کی ویلیو ون ہو جائے گی اگین نیکسٹ فور پالسیز کے اندر اس کی ویلو زیرو ہو جائے گی اینڈ اگین نیکسٹ فور کے اندر اس کی ویلو ون ہو جائے گی اسی طرح سمپلی آپ بٹ نمبر فور کو آبزرو کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایٹ پالسیز کے اندر اس کی ویلو زیرو ہے اور نیکسٹ ایٹ پالسیز کے اندر اس کی ویلو ون ہے اس لائٹ کے اندر آپ نے آبزرو کیا ہے کہ جوں پیرافل کلاک کا سگنل ریسیو ہوتا جا رہا ہے بٹس کی ویلو چینج ہو رہی ہے اور جو بٹ نمبر زیرو ہے اس کی ویلیو ہر ایک پلس کے بعد ٹرانزٹ کرتی ہے between zero and one bit number one کی ویلیو ہر دو پلسز کے بعد ٹرانزٹ کر رہی ہے بٹ نمبر ٹو کی ویلیو ہر فور پلسز کے بعد ٹرانزٹ کر رہی ہے اینڈ سو آن اس طرح سے ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو ہی کلاک پلس آتی ہے اس کلاک پلس کی ویلیو کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے ان بٹس کی ویلیو کو گیٹ کر کے ایسا کیسے کر رہے ہیں اگر آپ کو بات کلیئر نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہم ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو ایٹ پلسز شو ہو رہی ہیں جو کہ پیرافل کلاک کا سگنل ہے اور سبسیکوئنٹلی یہ سگنل کاؤنٹر رجسٹر کی ان پٹ بن رہا ہے اور کاؤنٹر رجسٹر کی ان پٹ بننے کے بعد بٹ نمبر زیرو کے اوپر جو ویلو آ رہی ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے بٹ نمبر ون کی ویلو شو ہو رہی ہے بٹ نمبر ٹو کی ویلو شو ہو رہی ہے اور بٹ نمبر 3 کی ویلو شو ہو رہی ہے بٹ نمبر 0 کی ویلو کو دیکھتے ہیں آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ فرسٹ پلس کے لیے اس کی ویلو 0 تھی نیکسٹ پلس کے لیے اس کی ویلو 1 ہو جائے گی اگین نیکسٹ پلس کے لیے اس کی ویلو 0 ہو جائے گی اور نیکسٹ پلس کے لیے اس کی ویلو 1 ہو جائے گی اس کے اندر آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ پی کلاک کی دو پلسز جنریٹ ہوئی ہیں دو پلسز کے لیے بٹ نمبر 0 کی جو آؤٹ پٹ ہے اگر اس کو کمبائن کیا جائے تو یہ ایک سنگل پلس بنتی ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر زیرو جو ہے وہ بیسک فریکوینسی کو ڈیوائڈ بائی ٹو کر رہا ہے اسی طرح سے بٹ نمبر ون کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں بٹ نمبر ون کی آؤٹ پٹ دیکھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ فرسٹ ٹو پلسز کے اندر اس کی ویلو زیرو ہے نیکسٹ ٹو پلسز کے اندر اس کی ویلو ون ہے پھر نیکسٹ ٹو پالسز کے اندر اگین زیرو ہے and again next two pulses کے اندر اس کی ویلو ون ہو جائے گی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیریفرل کلاک کی جب فور سائیکلس پوری ہوئی ہیں تو بٹ نمبر ون کے اوپر ایک سائیکل پوری ہوئی ہے اس طرح سے بٹ نمبر ون جو ہے بیسک فریکوینسی کو ڈیوائڈ کر رہا ہے بائی فور اسی طرح سے بٹ نمبر ٹو کی آؤٹ پٹ آبزرو کریں تو بٹ نمبر ٹو کی output first four clock cycles کے لیے زیرو ہے نیکسٹ فور کلاک سائیکل کے لیے ون ہے اینڈ سو آن اس طرح سے یہ in all four clock cycle generate ہونے کے اوپر ایک سائیکل جنریٹ کر رہا ہے یعنی کہ اصل فریکوینسی کو ڈیوائڈ بائی ایٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سے بیٹ نمبر تھری کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب ایٹ کلاک سائیکلس جنریٹ ہوئی ہیں تو ایٹ کلاک سائیکلس جنریٹ ہونے کے بعد اس کی ویلو ٹرانزٹ کر رہی ہے بٹوین زیرو اینڈ ون اس طرح سے ٹوٹل سکسٹین جب سائیکل جنریٹ ہوں گی تو بٹ نمبر تھری کے اوپر ایک سائیکل پورا ہوگا یعنی کہ اصل بیسک فریکوینسی کو یہ ڈیوائڈ کر رہا ہے بائی سکسٹین یہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ انٹرول ٹائمر کس طرح سے فریکوینسیز کو ڈیوائڈ کرتا ہے یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس پرنسپل کی بیس کے اوپر یہ انٹرول ٹائمر ورک کر رہا ہے انٹرویو ٹائمر کے اندر کاؤنٹر رجسٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کاؤنٹر رجسٹرز پروگرامیبل ہیں پروگرامیبل اس لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہر بٹ جو ہے وہ ایک سرٹن ڈوائزر ویلیو کو کورسپونڈ کر رہا ہے بٹ نمبر زیرو جو ہے وہ ڈوائزر ویلیو ٹو کو کورسپونڈ کر رہا ہے بٹ نمبر ون جو ہے وہ ڈوائزر ویلیو فور کو کورسپونڈ کر رہا ہے اور سو آن تو اسی طرح سے یہ جو اس طرح سے اگر آپ فریکوینسی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو یہ فکسڈ ہے انٹرول ٹائمر ایک تھوڑا سا ایڈوانسڈ ڈیوائس ہے اس کے اندر آپ کو فیسلٹی اویلیبل ہے کہ آپ خود سے اپنی کوئی ڈیوائزر ویلو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں آپ خود سے اپنی ڈیوائزر ویلو اسپیسیفائی کر کے جو بھی اس کی ریزلٹنٹ آؤٹ پٹ آتی ہے وہ آؤٹ پٹ کسی ایک چینل کے تھرو ریسیو کر سکتے ہیں یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے ڈیوائزر ویلو کس طرح سے اسپیسیفائی کی جاتی ہے آؤٹ پٹ جو ریسیو ہو رہی ہے وہ کس پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے یہ ہمیں اس کے لیے انٹرول ٹائمر کی انٹرنل پروگرامنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹرول ٹائمر کو انٹرنلی کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ڈیوائس ہو اس کو پروگرام کرنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے انٹرنل رجسٹرز کون سے ہیں اور ہر انٹرنل رجسٹر کا کیا فنکشن ہے کوئی بھی پیرافرل ڈیوائس ہو کوئی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر ہو اس کے اندر کوئی ایک عام طور پہ ایک سینٹرل رجسٹر ہوتا ہے جس کو کہ کمانڈ رجسٹر کہا جاتا ہے اس کمانڈ رجسٹر کے اندر یہ اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اس ڈیوائس نے کس موڈ کے اندر ورک کرنا ہے اور کس طرح سے ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنی ہے اسی طرح سے انٹرول ٹائمر کے اندر بھی ایک کمانڈ رجسٹر ہے یہ ایک ایٹ بٹ کا رجسٹر ہے انٹرول ٹائمر کو کے اندر ڈیوائزر ویلیو لوڈ کرنے کے لیے جو بھی آپ آؤٹ پٹ فریکوینسی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اس آؤٹ پٹ فریکوینسی کے لیے جو بھی ریکوائرڈ ڈیوائزر ویلیو ہے اس ڈیوائزر ویلیو کو لوڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کمانڈ رجسٹر کو پروگرام کرنا پڑے گا آئیے کمانڈ رجسٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ command register is a eight bit port اور دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے کمانڈ رجسٹر کے لیے کہ it need to be programmed before loading the divisor value for a channel یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی ڈیوائزر ویلو نہیں لوڈ کر سکتے ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو کمانڈ رجسٹر کو پروگرام کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ کس چینل کے لیے ڈیوائزر ویلو لوڈ کر رہے ہیں تھرڈلی کمانڈ رجسٹر کے اندر تھری چینلس ہیں each requires a divisor value to generate the output یعنی کہ یہ تین چینل سائملٹینیسلی ورک کر رہے ہیں اور ہر چینل کے اندر آپ ایک ڈفرینٹ ڈیوائزر ویلو لوڈ کر سکتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمانڈ رجسٹر کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اس کے انٹرنل جو بٹس ہیں اس کا کیا میننگ ہے آپ کو فرسٹلی پتا ہونا چاہیے کہ کمانڈ رجسٹر کے جو انٹرنل بٹس ہیں وہ کیا سگنیفائی کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ ایک ویلو کمانڈ رجسٹر کے اندر لوڈ کریں گے اور پھر انٹرول ٹائمر کے اندر ڈیوائزر ویلو لوڈ کر سکتے ہیں آئیے اس کمانڈ رجسٹر کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ بٹ کمانڈ رجسٹر کی یہاں پہ ڈیٹیل شو کی جا رہی ہے جو بٹ نمبر سیون اور سکس ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کون سے چینل کو پروگرام کر رہے ہیں اگر ان کی ویلیو زیرو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چینل زیرو کو پروگرام کیا جا رہا ہے اگر ان کی ویلیو زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ چینل ون کو پروگرام کر رہے ہیں اور اگر اس کی ویلو ون زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ چینل ٹو کو پروگرام کر رہے ہیں پھر آپ کو بتایا گیا ہے جو ڈیوائزر ویلو ہے یہ ایک ورڈ سائزڈ ویلو ہے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پورا ورڈ چینج کر دیں یا اس کا چاہیں تو صرف لو بائٹ چینج کریں یا چاہیں تو صرف ہائی بائٹ چینج کر دیں نیکسٹ ٹو بائٹس کے اندر آپ یہی بتا رہے ہیں کہ ڈیوائزر ویلو جو ہے اس میں آپ ایک بائٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ہائی بائٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا لو بائٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا پورے ورڈ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ جو ٹو بٹس ہیں اگر ان کی ویلو زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ لو بائٹ کو چینج کر رہے ہیں اگر ان کی ویلو ون زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ ہائی بائٹ کی صرف ویلو کو چینج کر رہے ہیں اور اگر ویلو ون ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لو بائٹ اور ہائی بائٹ کی ویلو دونوں کو چینج کر رہے ہیں اس صورت میں پورا ورڈ کیسے لوڈ کیا جائے گا یہ ورڈ سیریلی لوڈ کیا جائے گا جس کی ڈیٹیل آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اور سیریلی بھی اس طرح سے لوڈ کیا جائے گا کہ پہلے لو بائٹ کو لوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہائی بائٹ کو لوڈ کریں گے پھر نیکسٹ تھری بٹس جو ہیں یہ موڈ اسپیسیفائی کر رہے ہیں interval timer total six modes کے اندر آپریٹ کر سکتا ہے mode number zero to five یعنی کہ ان تین بٹس کی جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون زیرو ون تک تمام ویلیوز یوز کی جا سکتی ہیں اور نیکسٹ بٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو انٹرول ٹائمر ہے اس کے اندر جو کاؤنٹر رجسٹرز ہیں وہ ایز اے بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز ہوں گے یا as B C D counter کے طور پہ یوز کیے جائیں گے تو انٹرول ٹائمر کو پروگرام کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو کس موڈ کے اندر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں ویریس اپلیکیشن کے لیے ویریس ڈفرینٹ موڈس یوز کیے جا سکتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن ڈفرینٹ موڈس کے اندر ورک کر سکتا ہے نیکسٹ سلائیڈ اسی چیز کو الیبوریٹ کرتی ہے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیوائزر ویلو فور لوڈ کی ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ فریکوینسی آتی ہے چینل کے اوپر وہ کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ فور کلاک سائیکلس کے لیے سگنل ہائی رہے گا اور پھر اگین فور کلاک سائیکلس کے لیے سگنل لو رہے گا یعنی کہ in all eight clock cycles جب جنریٹ ہوں گی تو اس کے لیے ایک سائیکل جنریٹ ہوگی آؤٹ پٹ چینل کے اوپر اسی طرح سے اگر موڈ ٹو کے اندر آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے سیم ویلو لوڈ کی ہوئی ہے کاؤنٹ کی فور تو اس کے اندر جو سگنل جنریٹ ہوگا وہ فرسٹ تھری کلاک سائیکلس کے لیے ہائی ہوگا اور پھر ایک کلاک سائیکل کے لیے لو ہوگا again for three clock cycles low ہوگا اور again for single clock cycle high ہوگا اینڈ سو آن اگر اس کو موڈ 3 کے اندر یوز کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر اگر آپ نے ڈیوائزر ویلو فور لوڈ کی ہوئی ہے تو ٹو کلاک سائیکلس کے لیے ہائی رہے گا اور ٹو کلاک سائیکلس کے لیے لو رہے گا یعنی کہ انفیکٹ ٹوٹل جو بیسک فریکوینسی ہے وہ ڈیوائڈ بائی فور ہوگی اور اگر موڈ فور میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں سیم کاؤنٹ آپ نے لوڈ کیا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر فور کلاک سائیکلس کے لیے ہائی رہے گا ففتھ کے لیے لو ہوگا اس کیس کے اندر انفیکٹ جو بیسک فریکوینسی ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی بائی فائیو تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ موڈز اویلیبل ہیں ان ڈفرینٹ موڈز کے مطابق آپ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز میں ان کا یوز کر سکتے ہیں یہ موڈز کی بات ہوئی اگر آپ نے کوئی موٹر کنیکٹ کرنی ہے اس کے لیے مے بی کوئی ڈفرینٹ موڈ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اس کے ساتھ اگر اسپیکر کنیکٹ کرنا ہے تو may be different mode required ہوگا بہرحال یہ ڈفرینٹ موڈز ہیں جو کہ انٹرول ٹائمر سپورٹ کرتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاسٹ بٹ کی جس کے اندر ہم یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اس انٹرول ٹائمر کو ہم ایز اے بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا as a B C D counter کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو لیبوریٹ کرنے کے لیے آپ نیکسٹ سلائڈ دیکھیے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بائنڈری کاؤنٹر ہے اس بائنڈری کاؤنٹر کے اندر آلریڈی ایک ویلو لوڈ ہوئی ہوئی ہے one triple zero one zero zero one اب اگر اس کو کاؤنٹ کا سگنل آتا ہے تو کاؤنٹ کا سگنل آنے کے اوپر جو نیکسٹ ویلو اس کے اندر آ جائے گی وہ one triple zero one zero one zero ہے یہ ایک بائنڈری ویلو ہے اور اگین ایک اور کاؤنٹ کا اگر سگنل آئے گا تو آف کورس یہاں پہ ویلو آ جائے گی one triple zero one zero one one and so on جس طرح سے آپ کو پتا ہے لیکن اگر یہی ویلو ایک بی سی ڈی کاؤنٹر کے اندر لوڈ ہوئی ہوئی ہے بی سی ڈی آپ کو پتا ہے بائنڈری کوڈیڈ ڈیسیمل ہے بی سی ڈی کے اندر نائن سے بڑا کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو اس لحاظ سے اگر یہ ویلو ایک بی سی ڈی کاؤنٹر کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے تو یہ ویلو بنتی ہے ایٹی نائن ڈیسیمل کے اندر اگر یہ ایٹی نائن ویلو پڑی ہوئی ہے تو اگر اسے نیکسٹ آپ کاؤنٹ کریں گے تو next value eight A hex نہیں ہو سکتی بلکہ وہ نائنٹی ہوگی بی سی ڈی کے لحاظ سے وہ نائنٹی ہوگی اس لیے اگر یہی ویلو ایک بی سی ڈی کاؤنٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو نیکسٹ کاؤنٹ کا سگنل آنے کے اوپر یہاں پہ value one triple zero one zero one zero نہیں آئے گی یہاں پہ ویلو آئے گی one double zero one zero zero zero zero جو کہ نائنٹی ڈیسیمل کو سگنیفائی کرتا ہے ایک اور کاؤنٹ کا سگنل آنے پہ اس میں ویلو آ جائے گی نائنٹی ون ایک اور کے اوپر ninety two and so on اس طرح سے نائنٹی نائن تک یہ چلے گا نائنٹی نائن ویلو ریچ کرنے پہ اس کے اندر میکسیمم ویلو آ گئی ہے اب نائنٹی نائن کے بعد اگر ایک اور کاؤنٹ کا سگنل آتا ہے تو اگین کاؤنٹر انیشلائز ہو جائے گا بائی زیرو انٹرول ٹائمر کو پروگرام کرنے سے پہلے انٹرول ٹائمر سے ایسوسیٹڈ سرٹن پروگرامنگ کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کمانڈ رجسٹر ہے کمانڈ رجسٹر کے اندر ہم نے کیا ویلیو لوڈ کرنی ہے اور اگر لوڈ کرنی بھی ہے تو اس رجسٹر کا ایڈریس کیا ہے اس کے علاوہ جو ڈیوائزر ویلیو لوڈ کرنی ہے وہ کہاں پہ لوڈ کرنی ہے چینل زیرو کے لیے کہاں پہ لوڈ کی جائے گی چینل ون کے لیے کہاں پہ لوڈ کی جائے گی اور چینل ٹو کے لیے کہاں پہ لوڈ کی جائے گی اور کس طرح سے لوڈ کی جائے گی آئیے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر اسی چیز کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر channel basically interval timer has three channels which are sixteen bit wide یعنی کہ اگر سکسٹین بٹ وائڈ ہے تو اس کے اندر جو ڈوائزر ویلو لوڈ کی جا سکتی ہے وہ زیرو سے لے کے six five five three five تک کی جا سکتی ہے maximum value six five five three five ہے اس کیس کے اندر لیکن اگر آپ زیرو ویلو لوڈ کرتے ہیں تو زیرو سے آف کورس اگر کسی چیز کو زیرو سے ڈیوائڈ کیا جائے آپ کے پاس ریزلٹ انفینٹ آتا ہے لیکن اگر آپ مشین کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ انفینٹ فریکوینسی جنریٹ نہیں کر سکتی اگر آپ زیرو ڈیوائزر ویلو لوڈ کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر انٹرول ٹائمر جو بیسک فریکوینسی ہے اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے by six five five three six تو اس لحاظ سے جو سب سے بڑی ڈوائزر ویلیو انٹرول ٹائمر کے لیے ہے وہ زیرو ہے پھر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈوائزر ویلیوز ہیں وہ ایک ایٹ بٹ پورٹ کی مدد سے لوڈ کی جاتی ہیں ہر چینل ایک ایٹ بٹ پورٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے in effect divisor value sixteen bit کی ہے لیکن جس پورٹ کے تھرو اس کو لوڈ کیا جا رہا ہے that is eight bit port اس لیے 8 bit port for each channel therefore the divisor word is loaded serially byte by byte ہم نے دیکھا کہ ڈیوائزر ویلو جو ہے وہ ایک پورا ورڈ ہے لیکن اس کو ایک ایٹ بٹ پورٹ کی مدد سے لوڈ کیا جا رہا ہے تو ایٹ بٹ پورٹ کی مدد سے سکسٹین بٹ کو کیسے لوڈ کیا جا سکتا ہے اس کو پھر سیریلی لوڈ کیا جاتا ہے بائٹ بائی بائٹ یعنی کہ پہلے آپ لو بائٹ کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہائی بائٹ کو لوڈ کرتے ہیں پھر پورٹ ایڈریسز دیکھ لیں کیا ہیں کمانڈ پورٹ کا جو ایڈریس ہے وہ فورٹی تھری ہیگز ہے چینل زیرو کے لیے جو ایٹ بٹ پورٹ یوز ہو رہا ہے جس کے اندر اگر آپ نے ورڈ لوڈ کرنا ہے تو سیریلی لوڈ کرنا ہے اس کا ایڈریس فورٹی ہیگز ہے چینل ون کے لیے جو پورٹ یوز ہو رہا ہے ایٹ بٹ کا اس کا ایڈریس فورٹی ون ہیگز ہے اور چینل ٹو کے لیے جو ایٹ بٹ پورٹ یوز ہو رہا ہے اس کا ایڈریس فورٹی ٹو ہیگز ہے اس کو پروگرام کرنے کے لیے جو اسکیم یوز کی جائے گی وہ بڑی سمپل اسکیم ہے فرسٹلی آپ کو کمانڈ رجسٹر کو پروگرام کرنا پڑے گا کمانڈ رجسٹر میں آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کس موڈ میں اسے کام کروانا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے پریویسلی سرٹن ڈسکس کیے ہیں موڈ زیرو سے لے کے موڈ فائیو تک یہ ویریس موڈز ہیں ان میں سے کس موڈ کے لیے آپ اس کے اس سے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ موڈ اسپیسیفائی کریں گے کہ جی آپ فلاں موڈ پہ کام کروانا چاہتے ہیں پھر سیکنڈلی آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو as a B C D counter use کرنا چاہتے ہیں انٹرنلی یا as a binary counter use کرنا چاہتے ہیں عام طور پہ اپلیکیشنس کے اندر ہم اس کو as a binary counter use کرتے ہیں اگر آپ اسپیکر کو ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر کو اگر ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر جو موڈ یوز عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ موڈ ٹو ہے اگر کسی میں بھی موٹر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ موٹر کی مناسبت سے ڈفرینٹ موڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں پھر آپ کو کمانڈ رجسٹر میں یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ کون سے چینل کو پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں چینل زیرو کو یا چینل ون کو یا چینل ٹو کو یہ آپ اسپیسیفائی کریں گے اور پھر یہ اسپیسیفائی کریں گے کہ اس چینل کے اندر آپ نے پورا بائٹ پورا ورڈ لوڈ کرنا ہے یا صرف لو بائٹ کو چینج کرنا ہے یا ہائی بائٹ کو چینج کرنا ہے بال فرض فرض کریں کہ جی آپ نے چینل ٹو کو پروگرام کرنا ہے اور اس کا لو بائٹ بھی چینج کرنا ہے اور اس کا ہائی بائٹ بھی چینج کرنا ہے پھر آپ اس کو موڈ ٹو میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور ان لاسٹ آپ اس کو as a counter as a binary counter کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایز اے بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں بٹ نمبر زیرو کی ویلیو زیرو ہوگی اسی طرح سے اگر موڈ ٹو ہے تو اس کیس کے اندر موڈ کی ویلیو زیرو ون زیرو ہوگی اسی طرح سے اگر آپ چینل 2 کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو چینل 2 کے لیے جو 7 اور 6 بٹس ہیں ان کی ویلیو 1 زیرو ہوگی اور اگر دونوں بائٹس کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو bit number five and four ان کی ویلیو ون ون ہوگی اس طرح سے جو ٹوٹل ویلیو آپ لوڈ کریں گے وہ بنے گی one zero one one zero one zero zero یا ہیگزڈ ایسیمل میں یہ ویلیو بی فور بنتی ہے تو یہ ویلیو آپ کو لوڈ کرنی پڑے گی چینل ٹو کو کہ دونوں بائٹس کو پروگرام کرنے کے لیے آپ چینل ون کو بھی پروگرام کر سکتے ہیں اور چینل زیرو کو بھی پروگرام کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہے چینل زیرو کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بن رہی ہے ان پٹ آئی آر کیو زیرو کی آئی آر کیو زیرو کے تھرو انٹرپٹ ایٹ جنریٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ interrupt eight one eighteenth of a second کے بعد آٹومیٹکلی آ کر ہوتی ہے چینل زیرو کے اندر جو ڈیوائزر ویلیو لوڈ کی گئی ہے وہ زیرو ہے زیرو اگر ڈیوائزر ویلیو ہے تو اس کیس میں انٹرول ٹائمر جو فریکوینسی جنریٹ کرے گا وہ basic frequency divided by six five five three six ہے اور جب اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کوئی ایٹین پوائنٹ ٹو کے قریب بنتا ہے تو اسی لحاظ سے انٹراپٹ ایٹ جو ہے یہ ایٹین پوائنٹ ٹو آ کر ہوتی ہے اگر آپ اس کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں مے بی شاید افیکٹ نہ پڑے اتنا لیکن اگر بہت زیادہ چینج کر دیتے ہیں کہ یہ ایٹین سے بڑھ کے اسے ففٹی سکس ہو جاتا ہے یا مے بی ہنڈریڈ ہو جاتا ہے یا ٹو ہنڈریڈ ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے وہ صحیح نہیں آئیں گے اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں جو انٹرپٹس ہیں وہ مے بی صحیح طریقے سے اکر نہیں ہو سکے ہارڈ ویئر انٹرپٹس اس ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے ریٹرن نہ کر سکیں جس کی وجہ سے مے بی سسٹم ہینگ کر جائے تو اس لیے چینل زیرو کو آپ بہتر ہے کہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں اگر ڈسٹرب کر بھی لیں اور چینج بھی ہو جائے اس کے اندر فریکوینسی آپ سسٹم ریبوٹ کریں گے سب صحیح ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا بھی پاسبل نہیں ہے اگر آپ کوئی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یا ایسا کوئی آپریٹنگ سسٹم جو کہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر رن کر رہا ہے اس کے اندر آپ چینل زیرو کی ویلیو کو چینج نہیں کر سکیں گے اسی طرح چینل ون جو ہے یہ ڈی ریم کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے اندر بھی ایک سرٹن ویلو آلریڈی لوڈیڈ ہے آپ اس ویلو کو بھی نہیں چینج کر سکتے ڈی ریم کنٹرولر اس سگنل کو یوز کرتا ہے ریفریش سائیکل کے لیے ڈی ریم آپ کو پتا ہے کہ مین میموری جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری ڈی ریم ہوتی ہے ڈی ریم کو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ڈی ریم اسٹینڈ کرتا ہے فار ڈائنامک ڈائنامک ایسی چیز ہے جو کہ چلنے والی چیز ہو فلو کرنے والی چیز ہو ایک کیپیسٹر ہے کیپیسٹر کو آپ چارج کرتے ہیں کیپیسٹر کو چارج کر کے آپ رکھ دیتے ہیں اس میں سے چارج فلو کرتا رہے گا اور اگر اس کو یوز نہیں بھی کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد کیپیسٹر ڈسچارج ہو جائے گا مین میمری کے اندر ڈی ریم جو ہے ڈی ریم کے اندر چھوٹے چھوٹے کیپیسٹرز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ ون اسٹور کیا گیا ہے وہاں پہ کیپیسٹر چارجڈ ہوتا ہے اور جہاں پہ زیرو اسٹور کیا گیا ہوتا ہے وہاں پہ کیپیسٹر چارج نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی مائنیوٹ کیپیسٹرز ہوتے ہیں آپ نے مے بی میمری ماڈیول دیکھا ہو میمری ماڈیول بہت چھوٹا ہے چھوٹے سے ماڈیول کے اوپر میموری ہے ملینز آف بائٹس کی تو ہر بائٹ کے لیے ایٹ کیپیسٹرز تو ریکوائرڈ ہوں گے ہر بٹ کے لیے ایک کیپیسٹر ہوگا اس لحاظ سے اس کے اندر ملینز آف کیپیسٹرز ہوتے ہیں اب اتنی سی جگہ کے اندر اگر ملینز آف کیپیسٹرز رکھ دیں گے تو وہ بہت مائنیوٹ کیپیسٹرز ہوں گے ان کی کیپیسٹی بہت کم ہوگی تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے چارج ڈسچارج ہو جائے گا ان کی کیپیسٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ two to four milliseconds کے اندر ان میں سے چارج ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ کہ چارج ڈسچارج ہو ضروری ہے اس کو ریچارج کیا جائے یہ ریچارج کب کیا جائے گا اس کی ٹائمنگ ڈی ریم کنٹرولر کو کیسے پتا چلے گی چینل ون کی ٹائمنگ کے تھرو پتا چلے گی چینل ون کی ٹائمنگ کو اسی طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے تاکہ ایک کیپیسٹر کی ویلو ڈسچارج ہونے سے پہلے ہی اس کو ریچارج کیا جا سکے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر وہ کیپیسٹر پھر سے ریچارج ہو سکے تو آپ کے پاس جو چینل رہ جاتا ہے وہ چینل ٹو ہے آپ صرف چینل ٹو کو پروگرام کر سکتے ہیں چینل ٹو آم پی سیز کے اندر کنیکٹڈ ہے ود اے اسپیکر ایک چھوٹا سا اسپیکر لگا ہوتا ہے پی سی کے اندر اس کے ساتھ چینل ٹو کنیکٹڈ ہے اس اسپیکر کو کنٹرول کرنے کے لیے آن آف کرنے کے لیے بھی ایک اور پورٹ یوز ہوتا ہے سکسٹی ون ہیگز اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اب آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چینل کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کو آن یا آف کرنے کے لیے آپ 61 ون ہیگس کے پورٹ کو کس طرح سے یوز کریں گے 61 ون ہیگس کے 61 ون ہیگس پورٹ کے ٹو بٹ اسپیکر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس کو انٹرول ٹائمر سے کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں باقی کے جتنے بھی بٹس ہیں وہ دوسرے ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں تو ایز اے پروگرامر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ باقی بٹس کے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں باقی بٹس کو نہ آپ چینج کریں آپ صرف اگر اسپیکر کو آن یا آف کرنا ہے تو ان سگنیفیکینٹ سگنیفیکنٹ بٹس کو ہی آپ چینج کریں آئیے دیکھتے ہیں سکسٹی ون ہیگس کے پورٹ کے اوپر یہ کون سے بٹس ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں لیسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس ہیں بٹ نمبر زیرو جو ہے یہ انٹرول ٹائمر سے اسپیکر کو کنیکٹ کر رہا ہے یعنی کہ انٹرول ٹائمر کے چینل ٹو کے اوپر جو بھی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ اسپیکر کی ان پٹ بنے گی اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سرٹن فریکوینسی ہے فریکوینسی سگنل ہے یہ سگنل جب اسپیکر کی ان پٹ بنے گی تو اسپیکر میں سے ایز اے ریزلٹ کوئی ساؤنڈ نکلے گی اسی سیم فریکوینسی کی اگر فریکوینسی ہائی فریکوینسی ہے تو جو ساؤنڈ نکلے گی وہ شرل ہوگی اگر لو فریکوینسی ہے تو جو ساؤنڈ نکلے گی وہ گریو ہوگی اگر لو فریکوینسی ہے تو اس کے لیے ڈیوائزر ویلو آپ کے پاس ہائی ہونی چاہیے تاکہ لو فریکوینسی جنریٹ ہو اور اسی طرح سے اگر آپ ہائی فریکوینسی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیوائزر ویلو آپ کے پاس لو ہونی چاہیے پھر اس طرح سے آپ بٹ نمبر ون کو چیک کریں بٹ نمبر ون کی ویلو اگر ون ہے تو اس کا مطلب آپ نے اسپیکر کو آن کر دیا ہے اور اگر اس کی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب اسپیکر کو آف کر دیا ہے اسپیکر کو انٹرول ٹائمر سے کنیکٹ کرنے کے لیے بٹ نمبر زیرو کو ون کرنا پڑے گا اور انٹرول ٹائمر سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے اس کو زیرو کرنا پڑے گا باقی کے جتنے بٹس بچتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ڈونٹ کیئر نہیں ہے انفیکٹ آپ نے ان بٹس کو چینج نہیں کرنا کیونکہ یہ بٹس دوسرے ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں کی بورڈ کنٹرولر ان میں سے کچھ بٹس کو یوز کر رہا ہے تو اس لیے ان بٹس کو آپ نے چینج نہیں کرنا آپ ان دو بٹس کو اگر اسپیکر کو صرف کنٹرول کرنا ہے تو یہ صرف دو بٹس ہیں جس سے کہ آپ کا کنسرن ہے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ انٹرول ٹائمر کے چینل 2 کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کمانڈ رجسٹر کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹس ون ہوں گے ون زیرو ہوں گے انفیکٹ ون زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ چینل 2 کو پروگرام کر رہے ہیں جو نیکسٹ ٹو بٹس ہیں ان کی ویلیو ون ون ہوگی جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ لو بائٹ کو بھی لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہائی بائٹ کو بھی لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر موڈ ٹو رکھنا چاہتے ہیں تو next bits zero one zero ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر اس کو ایز اے بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز کرنا ہے تو جو سگنیفیکنٹ بٹ ہے اس کی ویلیو زیرو ہوگی اس لحاظ سے جو کمانڈ بائٹ بنتا ہے اس کی ویلیو بی فور ہیگز بنتی ہے آئیے اب ایک پروگرام دیکھتے ہیں جس پروگرام کے اندر ہم اس چینل ٹو کو پروگرام کریں گے اور چینل ٹو کو پروگرام کرنے کے بعد اس کو اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اسپیکر کو آن کر دیں گے اب چینل ٹو کی جو آؤٹ پٹ فریکوینسی ہے وہ اسپیکر کی ان پٹ بن جائے گی اور اسپیکر میں سے ساؤنڈ آنی شروع ہو جائے گی آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یہ بہت سمپل پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے اسی طرح سے بایوس ڈاٹ ایچ اور ڈاس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا اس کے بعد آؤٹ پورٹ کا فنکشن ہے آؤٹ پورٹ کے فنکشن کی مدد سے ہم نے 43 three hex port forty three hex port کون سا پورٹ ہے انٹرول ٹائمر کا کمانڈ پورٹ اس کمانڈ پورٹ کے اندر ویلو لوڈ کی ہے بی فور جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم چینل ٹو کے دونوں بائٹس کو یعنی کہ اس کے ڈیوائزر ورڈ کے دونوں بائٹس کو پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں موڈ ٹو میں پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایز انٹرنلی بائنڈری کاؤنٹر کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ value forty three hex port کے اوپر رائٹ کر دیں گے پھر چینل ٹو کے لیے سپوز کر رہے ہیں اس ڈیوائزر ویلیو کا ایف ایف جو ہے یہ لو بائٹ بنتا ہے تو پہلے لو بائٹ کو لوڈ کیا جائے گا تو 42 ٹو ہیکسپورٹ کے اوپر لو بائٹ کی ویلیو رائٹ کر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم اس کے اوپر 42 ٹو ہیکسپورٹ کے اوپر ڈیوائزر ویلیو کا ہائی بائٹ رائٹ کریں جو کہ 21 ون ہیگز ہے اب انٹرول ٹائمر پروگرام ہو گیا انٹرول ٹائمر کا چینل ٹو پروگرام ہو گیا اور آؤٹ پٹ فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہے لیکن اسی انسٹنس پہ آواز آنی نہیں شروع ہوگی اسپیکر میں سے اب انٹرول ٹائمر کو اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے 61 ون ہیگس پورٹ کے لیس بٹس جو ہیں ان کو کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 61 ون ہیگس کی ہم نے ویلو ریڈ کی ریڈ کرنے کے بعد اس کو 3 کے ساتھ اور کیا 3 کے ساتھ اور کرنے سے لیس بٹس سیٹ ہو جائیں گے اور اس کو واپس 61 ون ہیگس پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا اب اسپیکر آن ہو گیا اور جو انٹرول ٹائمر کے چینل 2 کی جو آؤٹ پٹ فریکوینسی ہے وہ اسپیکر کی پٹ بن رہی ہے اور اسپیکر میں سے ساؤنڈ آنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد گیٹ سی ایچ کا ہم نے فنکشن کال کیا ہے یہ جسٹ پاز دینے کے لیے جب بھی آپ کی بورڈ سے کوئی کی پریس کریں گے تو یہ پاز ختم ہو جائے گا جب تک کی پریس نہیں کرتے اسپیکر میں سے ساؤنڈ آتی رہے گی کی پریس کرتے ساتھ ہی جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم 61 ون ہیکس پورٹ کی ویلو کو ریڈ کر کے ایف سی کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں جب ایف سی کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں تو لیز سگنیفیکینٹ ٹو بٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے ان کو ماسک کر رہے ہیں سگنیفیکینٹ ٹو بٹس کلیئر ہو جائیں گے اور وہ کلیئر ہوئی ہوئی واپس 61 ون پورٹ کے اوپر رائڈ کر دیں گے جس کی وجہ سے اسپیکر آف ہو جائے گا اور ساؤنڈ آنی ختم ہو جائے گی آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا کہ ہم کس طرح سے اسپیکر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسپیکر کو کس طرح سے switch on and switch off کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرول ٹائمر سے کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اب اس پروگرام کو مور آرٹسٹک بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میں سے ویریشن آف ساؤنڈس جنریٹ ہوں different varieties of sounds generate کی جا سکیں اس کے لیے ہمیں فریکوینسی کو چینج کرنا پڑے گا ہم نے فریکوینسی آپ کو جس طرح فزکس وغیرہ کے نالج سے پتا ہوگا کہ اگر فریکوینسی ہائی ہے تو جو ساؤنڈ ہوتی ہے شرل ہوتی ہے یعنی کہ شرل ساؤنڈ کی فریکوینسی ہائی ہوتی ہے گریو ساؤنڈ کی فریکوینسی لو ہوتی ہے لو فریکوینسی جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیوائزر ویلیو کیونکہ وہ ڈیوائزر ہے اس لیے ڈیوائزر ویلیو آپ کے پاس لو فریکوینسی کے لیے ہائی ہونی چاہیے اور ہائی فریکوینسی کے لیے ڈیوائزر ویلیو لو ہونی چاہیے تو ہم یہ چاہیں گے کہ different frequency different frequencies generate کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈیوائزر ویلیوز اس کے اندر لوڈ کریں اور پھر ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ اس میں سے کس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے لیکن اگر ہم انسٹنٹینیسلی فریکوینسی کو چینج کرتے ہیں یعنی کہ ایک پروگرام ہے پروگرام کی ایگزیکیوشن کی اسپیڈ بہت ہائی ہے ایک مائکرو پروسیسر بہت فاسٹ ڈیوائس ہے اگر مائکرو پروسیسر کے انسٹرکشنز تیزی سے فریکوینسی کو چینج کر رہی ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا اس فریکوینسی کو سننے کا تو اس لیے ہم بیچ میں کچھ ڈیلے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے فریکوینسی چینج کی ہے تو چینج کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ڈیلے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں پھر تھوڑی سی فریکوینسی چینج کر کے پھر سے ڈیلے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اینڈ سو آن تاکہ ہر فریکوینسی کو تھوڑا تھوڑا آپ سن سکیں ہر فریکوینسی کی ساؤنڈ تھوڑی تھوڑی آپ کو آڈیبل ہو اس کے لیے آپ کو ڈیلے پروڈیوس کرنا پڑے گا اب ڈیلے پروڈیوس کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر کے ریسورسز میں سے ہی ایک لانگ انٹیجر کو یوز کر سکتے ہیں یہ long integer basically time counter ہے یہ time counter BIOS data area کے اندر پڑا ہوتا ہے جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوتی ہے اس کی ویلو بائی ون انکریمنٹ ہوتی جاتی ہے آپ کو پتا ہے انٹرپٹ ایٹ جو ہے انٹرپٹ ایٹ ہر one eighteenth of a second کے بعد آ کر ہو رہی ہے تو ہر one eighteenth of a second کے بعد اس کاؤنٹر کی ویلو بائی ون انکریمنٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اگر ایک سیکنڈ گزرا ہے تو اس کاؤنٹر کی ویلیو بائی ایٹین انکریمنٹ ہو جائے گی یہ کاؤنٹر میموری کے اندر ہی کہیں لوکیٹڈ ہے اس کا ایڈریس سیگمنٹ ایڈریس 40 اور آف سائڈ ایڈریس 6C ہے اس کے اوپر ایک لانگ انٹیجر پڑا ہوا ہے اس لانگ انٹیجر کے اوپر کاؤنٹر پڑا ہوا ہے تو ہم اس کاؤنٹر کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلے پروڈیوس کرنے کے لیے آئیے اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈیلے پروڈیوس کر سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ نے ایک انسائنڈ لانگ انٹ ڈکلیئر کیا ہے بلکہ اس کا ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا جو کہ ایک فار پوائنٹر ہے اور اس پوائنٹر کو نام دیا ہے ٹائم اس کو آپ نے ایڈریس جو اسائن کیا ہے وہ 40 سیگمنٹ اور 6 سی آف سیٹ ہے یعنی کہ ٹائم جو جو جو ہے ہے 40 سیگمنٹ اور 6 سی آف سیٹ پہ پڑی ہوئی وہ کہ ایک لانگ ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پہ وہ ٹائمر کاؤنٹ پڑا ہوا ہے جو ہر one eighteenth of a second کے بعد اپڈیٹ ہو رہا ہے اب اس پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اس ویلو کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک لانگ انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے ٹی ایکس کے نام سے اور ٹی ایکس کو آپ نے ویلو سائن کر دیا جو کہ اس ایڈریس پہ پڑی ہوئی ہے یعنی کہ جو ایڈریس آپ نے ٹائم کو سائن کیا تھا اس اس ٹائم ایڈریس پہ پڑی ہوئی ویلو آپ نے ٹی ایکس کو سائن کر دیا اور ٹی ایکس کو آپ نے بائی ایٹین انکریمنٹ کر دیا یعنی کہ ٹی ایکس کے اندر ایٹین ایڈ کر دیا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹلی اس وقت ٹائم ہے اس ٹائم سے ایک سیکنڈ کا زیادہ ٹائم ہے ٹی ایکس کے اندر جو ٹائمر کاؤنٹ کی ویلو ہے وہ جو ٹائم سگنیفائی کر رہی ہے جو ٹائم انڈیکیٹ کر رہی ہے اس سے ایک سیکنڈ زیادہ کا ٹائم ٹی ایکس کے اندر آ گیا کیونکہ اس کو بائی ایٹین انکریمنٹ کر دیا ایک سیکنڈ کے بعد ٹائم کے اوپر بھی یہی ٹائم آ جائے گا ٹائم جو ہمارا ویریبل ہے جو ہمارا ادھر پوائنٹر ہے یعنی کہ forty colon six C hex کے اوپر بھی ایکزیکٹلی یہی ویلو آ جائے گی پورے ایک سیکنڈ کے بعد کیونکہ اس کے اندر ایٹین کا ہم نے انکریمنٹ کر دیا تو ہم اس ٹی ایکس کی ویلو کو چیک کرتے رہیں گے ہم ٹائم کی ویلو کو چیک کرتے رہیں گے کہ یہ کب ٹی ایکس کے اکولنٹ ہوتی ہے جب یہ ویلو ٹی ایکس کے اکولنٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ گزر چکا ہے تو یہی کام ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کیا بفور بفور ڈسپلے کرنے کے بعد ہمارا ایک لوپ ہے لوپ یہی چیک کر رہا ہے کہ ٹائم کی ویلو کب تک ٹی ایکس کے اکوٹ نہیں سے گریٹر نہیں ہوتی جب تک ٹائم کی ویلو ٹی ایکس سے لیسر اور اکول ہے یہ لوپ کرتا رہے گا یہ یہاں پہ اسٹک رہے گا اور لوپ کرتا رہے گا اور جب ٹائم کی ویلو ٹی ایکس سے گریٹر ہو جائے گی یعنی کہ ایک سیکنڈ جب گزر چکا ہوا ہوگا تو اس کیس کے اندر یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور لوپ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد آفٹر پرنٹ ہوگا یعنی کہ بفور آفٹر سے ایک سیکنڈ پہلے ڈسپلے ہوگا بفور ڈسپلے ہونے کے بعد ایک سیکنڈ کا ڈیلے آئے گا اس لوپ کی وجہ سے یہ لوپ پورا ایک سیکنڈ چلتا رہے گا بزی ویٹنگ رہے گا اور جب ایک سیکنڈ پورا ختم ہوگا ٹی ایکس کی ویلو لیسر دین ٹائم ہو جائے گی اس صورت کے اندر یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور آفٹر پرنٹ ہوگا تو آفٹر پورے ایک سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ پرنٹ ہوگا آج کے پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرول ٹائمر انٹرنلی کس طرح سے ورک کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کاؤنٹر رجسٹرز ہیں جس کی مدد سے آپ فریکوینسیز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کے تھری آؤٹ پٹ چینلس ہیں ہم نے دیکھا کہ چینلس کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں اس کا پروگرامنگ ماڈل ڈسکس کیا کمانڈ رجسٹر کے کیا میننگ ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہم نے پروگرام بھی بنایا جو کہ ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے نیکسٹ لیکچر کے میں ہم یہاں سے پک اپ کریں گے ہم مزید اسی چیز کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے ہم دیکھیں گے ہم فریکوینسیز کو کس طرح سے آلٹر کر سکتے ہیں اور آلٹر کرتے ہوئے ڈفرینٹ ساؤنڈس کس طرح سے جنریٹ کی جا سکتی ہیں آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ